سیدنا معقل بن ابو معقل اسدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ ہم پیشاب یا پاخانہ کرتے وقت دو قبلوں کی طرف منہ کریں حدیث نمبر پانچ سو سات مسند احمد